ولاحت کیا بھلا ان کے آبا بے عقل ہوں ہدایت پر نہ ہوں پھر بھی یہ اپنے آبا کی اتباع کریں گے مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اس شخص کی طرح ہے کہ جو آوازیں لگا رہا ہے جانوروں کو بس وہ کچھ نہیں کر سکتے مگر یہ کہ جانور اس کی آواز سن رہے ہیں وہ چیخ سن رہے ہیں سمجھ نہیں سکتے سم مم بک من اوم گویا بہرے ہیں گنگے ہیں اندھے ہیں اور وہ سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں فہم لا ہو بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یہ حکم دیا کہ پاکیزہ اور حلال چیز کھاؤ شیطان کے پیروی نہ کرو وہ تمہیں گندی باتوں کی بیایا باتوں کی حکم دیتا ہے یعنی بس بسا ڈالتا ہے اس پر تفصیلی بات عرض کر دی تھی کہ ایک فرشتہ ساتھ ہوتا ہے ایک شیطان فرشتہ اچھی بات دل میں ڈالتا ہے اور شیطان بری بات دل میں ڈالتا ہے اور ہر انسان اپنے حالات کو بہتر جانتا ہے کہ کسی نہ کسی وقت اس کے دل میں ایک اچھی بات کی طرف شوق ہوتا ہے مولانا شیخ الحدیث صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ تبلیغ جماعت والے جو بزرگ ہیں جن کی کافی کتابیں ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ انسان صاف ستھرا نہا دھو کر صاف کپڑے پہن کر صحیح سنت کے مطابق ناخن وغیرہ کلو زالے اور خوشبو لگائے اس کے بعد خود بخود دل چاہتا ہے تلاوت کرنے کا ذکر کرنے کا نفل پڑھنے کا کہ اللہ تعالیٰ کو نظافت پسند ہے تہارت صفائی نظافت تہارت تو کہتے ہیں کہ بے وضو بے غسل سے دور ہونا اور نظافت جو ہے وہ اس سے اونچا اگلا درجہ ہے کہ بعض دفعہ انسان باوضو ہوتا ہے لیکن کپڑے میلے ہوتے ہیں اور موچھیں جو ہیں بالکل اندر آ رہی ہیں ہوٹوں میں بالوں کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے گند مند بنا ہوا ہے تو وہ نظافت نہیں ہے تہارت تو ہے نظافت اعلیٰ درجہ ہے تو صاف ستھرا لباس اچھی خوشبو نہا دھوئے تو اس کو خود بخود نیکی کی طرف کیونکہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ فرشتے ان چیزوں کی وجہ سے قریب آتے ہیں جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ کچا لہسن کوئی استعمال نہ کرے یا کچا پیاز استعمال نہ کرے اس وقت جب اس نے مسجد میں آنا ہو گویا مسجد میں نہیں آنا ہے ابھی شاہ کی نماز کا بعد کا وقت ہے یا کوئی ایسا ٹائم ہے تو وہ کوئی ممانعت نہیں ہے کھانے کی اگر اس کو کوئی ضرورت ہے اس طرح کی چیز کی تو کیوں کہ مسجد میں کثرت فرشتوں کی ہوتی ہے کثرت فرشتوں کی ہوتی ہے تو پھر ان کو تکلیف ہوتی ہے اگر وہ بدبو آئے تو اس کا خود بخود مفہوم ہے کہ گویا جب صاف ستھرا اور خوشبو ہو تو فرشتوں کو اس سے راحت ہوتی ہے وہ ایک نورانی لطیف پاکیزہ مخلوق ہے بعض بزرگوں نے تو اس حد تک معمول بنایا ہے کہ جب ایک چیز نماز اور مسجد کے لیے آنا منع ہے تو ایسی کیا مجبوری ہے اس کو پکا کر کھانا چاہیے ہاں، لہسن کو یا پیاز کو پکا کے کھانا چاہیے وہ اس کا فائدہ تو ہو ہی جائے گا تو عام امور میں انسان کیوں کھائے کہ منہ سے بدبو آتی رہے اور عجیب بات ہے اور کوئی بھی چیز ایسی ہو نا تھوڑی بہت اس کی کھانے کے بعد کوئی ہمک منہ میں رہتی ہے لیکن پیاز اور لہسن کی اتنی دیر تک رہتی ہے کہ شاہ کے کھانے میں پیاز کھایا ہو تو صبح کی نماز کے وقت جب بندہ اٹھتا ہے اس وقت بھی بو منہ سے پیازوں کی آ رہی ہوتی ہے تو ایسی چیز نہیں استعمال کرنی چاہیے اور طب نبی میں اس کی ترتیبیں کئی لکھی ہیں یہ بھی لکھا ہے کہ اس میں پیاز پر تھوڑا سرکہ وغیرہ استعمال کر دیا جائے تو اس کی بو ختم ہو جاتی ہے پھر نہیں رہتی بہرحال یہ موضوع تو حکیموں کا ہے نا طبا کا ہم اپنی بات کرتے ہیں کہ شیطان انسان کو وسوسے ڈالتا ہے برے اور فرشتے انسان کو وسوسے اور الہام ڈالتے ہیں اچھے اب اس کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے کہ یہ کس وسوسے کو قبول کر رہا ہے اور کس کو رد کر رہا ہے وسوسہ یہ گناہ نہیں ہے گناہ کا وسوسہ گناہ نہیں ہے اس کے مطابق عمل ہو گیا تو گناہ ہے لیکن نیکی کا وسوسہ اور اس کے مطابق شوق ہوا یہی ثواب ہے آگے عمل کرے گا تو اور ثواب ہے تو اس بات پر مشرقین مکہ کی ایک بات نقل کی قرآن مجید نے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھاتے کہ بھائی اتباع کرو جو نازل کی ہے اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر شریعت بھائی کتاب قرآن مجید کی آیات احکام ان کی اتباع کرو مانو اسی میں خیر ہے تو وہ کافر لوگ جواب میں یہ کہتے تھے بل نتب ما الفینہ علیہ آباانا بلکہ ہم تو اتباع کریں گے پیروی کریں گے ان باتوں کی جن پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا ہے قرآن مجید نے آگے بہت اچھی عجیب بات کی اول اوکھانہ آبا لا یا لوگ ولا یات کیا بلا پھر بھی یہ اپنے آبا کی اتباع کریں گے کہ جب کہ وہ بے سمجھ اور غیر ہدایت والے تھے کیا پھر بھی یہ اپنے آبا کی اتباع کریں گے کہ جب کہ وہ نہ سمجھ اور غیر ہدایت یافتہ تھے گویا کہ اگر آبا قابل قدر ہوتے نیک ہوتے تو ان کی اتباع سے انکار نہیں ہے قرآن کا طرز بتا رہا ہے نا کہ کیا بل پھر بھی یہ اپنے آبا کی اتباع کریں گے جب وہ بے عقل اور غیر ہدایت یافتہ تھے اس طرز تکلم سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اگر ان کے آبا و اجداد نیک متقی پیغمبر ایسے تھے تو ان کی اتباع تو ہمیں مطلوب ہے یہ بے عقل اور غیر ہدایت یافتہ ہیں ان کی اتباع ٹھیک نہیں چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام سے مصر میں جب باتیں جیتیں ہوئیں تبلیغ بھی ہونے لگ گئی وہ جیلس میں بھی تبلیغ تھی بات بھی تبلیغ ہو گئی جب بادشاہ بن گئے پھر بھی تبلیغ ہو شروع کی تو پوچھا کہ آپ کون ہو آپ کا تعارف کیا ہے کون لوگ ہو تو انہوں نے پھر کہا کہ ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب میں جو پیروی کرنے والا ہوں جس ملت کا تابے دار ہوں وہ ملت میرے آبا کی ہے وہ میرے آبا ہیں میرے والد ہیں یعقوب ہیں پھر اسحاق ہیں پھر اوپر ان کے ابراہیم علیہ السلام ہیں یہ میرے سلسلہ آبا ہے تو میں اپنے آبا کا پیروکار ہوں اس عید کے تحت علماء نے لکھا ہے تفسیر والے بزرگوں نے کہ اگر آبا نیک ہیں انبیاء ہیں یا اس کے بعد نیک لوگ صحابہ یا امہ محدثین مجتہدین تو نیک لوگوں کی اتباع شریعت اس کو اچھا کہتی ہے ایسے لوگوں کی اتباع کہ جو خود غلط ہیں تو ان کی اتباع پھر جو ہوگی وہ بھی غلط بات ہے پھر سارے ہی گمراہ ہوں گے جس کو قرآن پاک نے ایک اور مقام پہ فرمایا کہ فص الو اہل ذکر ان کن تم لا تعلمون یہ انیسویں پارے میں پہلے پاؤ کی عید ہے کہ اے آپ لوگ بات پوچھ لیا کرو جاننے والوں سے ان کو تم لاتعم ہو اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو پھر جاننے والوں سے بات معلوم کر لیا کرو اب زہر اس شخص کو معلوم نہیں بات یہ جاننے والے کے پاس جائے گا بات معلوم کرنے کے لیے تو جاننے والے نے جو اس کو مسئلے کا جواب دیا ہے اس کی یہ پیروی کرے گا اسی کا نام ہوتا ہے تقلید اسی کا نام ہے تقلید جس کو ائمہ کی تقلید کہتے ہیں گویا کہ قرآن مجید نے اس عید میں جاہلانہ تقلید کا تو رد کیا ہے کہ جب باپ بے عقل ہے بے راہ روی کا شکار ہے مشرق ہے بیداتی ہے یا اور غلط اس کے کام ہیں تو یہ تو جاہلانہ تقلید ہے کہ ایسے باپ کی بات کی جائے تو جب اگر آبا اچھے آبا ہیں نیک مقتدا لوگ ہیں صاحب علم و حکمت ہیں پڑھے لکھے ہیں دین کو سمجھتے ہیں ان آبا کی تقلید شریعت اس کو چاہتی ہے اسی طریقے سے تو اسلام آیا ہے اب جتنے لوگ آپ کے زمانے سے اب تک ہیں سارے تو عالم نہیں ہوتے گویا کوئی عالم اور کوئی عالم کی بات ماننے والے تھے اسی سلسلے سے اسلام ہم تک یہاں پہنچا ہے چنانچہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا والی بنا کے بھیجا تو نصیحت کرتے ہوئے ساتھ تشریف لائے اور پوچھا کہ آپ کیسے فیصلہ کرو گے لوگ جب آئیں گے تو عرض کے حضرت قرآن مجید سے پھر آپ نے فرمایا اگر قرآن مجید میں وہ بات نہ پاؤ تو پھر کہا آپ صلی اللہ علیہ آپ کے فرمان سے کہا اگر حدیث میں بھی بات نہ پاؤ تو پھر کیا کرو گے کہا پھر میں غور کروں گا کہ ان قرآن و حدیث کے اصول کو سامنے رکھ کے کہ کس ترتیب کے مطابق میں فیصلہ کروں تو آپ نے فرمایا کہ یہی بات سمجھنی تھی آپ سے انشاءاللہ آپ کی اللہ مدد کریں گے لیکن وہاں غیر مذہب لوگ بھی رہتے ہیں ان کے اوپر کوئی ذاتی ظلم نہ کرنا اللہ تعالیٰ مظلوم کی آہ کو رد نہیں کرتے یعنی آپ اندازہ لگاؤ کہ یمن میں عیسائیوں کی تعداد کافی تھی یہود بھی تھے مسلمان ابھی ابھی اور وہ انہوں نے اپنا ہتھیار ڈال دی اور مسلمانوں کی حکومت ہو گئی مسلمانوں کے حوالے کر دی تو وہ مذہب والے لوگ ہیں بے شک ابھی گمراہ ہیں وہ انہیں سمجھ آ جائے گی وہ عدایت پر ہو جائیں گے لیکن اپنے مذہب پر ہیں آپ ان کے ساتھ ذاتی نہ کرنا کہ فرض کرو وہ اپنے عبادت خانے میں عبادت کر رہے ہیں وہ کچھ اپنی ترتیب پر کر رہے ہیں اور آپ یہ سمجھیں کہ یہود و نصارہ غلط ہیں گمراہ ہیں اور واقعتاً غلط ہیں ان کی شریعت منسوخ ہو گئی لیکن آپ ان کے اوپر زیادتی نہیں کر سکتے اب یہاں دیکھو ایک مسلمان حکمران کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان عامل کو غیر مذہب جو واقعتاً غلط ہے جس کی شریعت منسوخ ہو گئی جس کو قرآن نے یہ کہا کہ ولنت ترزا ولنت ہم کل یہود والن نصارہ حتیٰ تب تب عمل ہو یہود نصارہ آپ سے کبھی خوش نہیں ہوں گے حتیٰ تب تب عمل ہو یہاں تک کہ آپ ان کی پیروی کرنے لگ جاؤ ان کے مذہب کو اختیار کرنے لگ جاؤ پھر وہ آپ سے خوش ہوں گے یعنی اتنے غلط اور حدیث میں مدینہ طیبہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ یہودی راستے میں گزرے تو اس کا راستہ تنگ کرو کہ یہ ہمیشہ ہمیں تکلیف پہنچائے اور میں آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ جتنے مدینہ کے منافقین تھے وہ سب یہودی تھے اسی سازش کے تحت کبھی وہ غزبے میں کیا بات کر رہے ہیں <clears throat> کبھی وہ حضرت آشر صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ پر الزام توہمت اس طرح کی باتیں کریں یہ سب یہود تھے باوجود اس کے ان کی شریعت منسوخ ہو گئی وہ گمراہ ہیں وہ سب کچھ بات ہے لیکن آپ نے اپنے عامل کو یہ ہدایت دی کہ ان پر ظلم نہ کرنا تو یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ جیسے اسلامی حکمران ہو اسلامی حکومت ہو اسلامی مدرسہ ہو اور پھر اسلامی حکمران وہ اپنے اسلامی مذہب والے مدرسے کو نیست و نابود کر دے یہ کون جائز کہہ سکتا ہے صدر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے عوام کا پریشر تھا وہ کون سی عوام ہے جو تمہاری جیب میں ہوتی ہے یا کہاں ہے وہ عوام جس کا آپ کے اوپر دباؤ تھا کہ جامع حفصہ علال مسجد کو بالکل ہی ختم کرو سب جھوٹی جھوٹ جس کی بنیاد جھوٹ تو درمیان جھوٹ تو انتہا جھوٹ سب جھوٹی جھوٹ ایسی ترتیبیں ہیں کسی مذہب میں دیکھو اسلام برحق مذہب آخری قیامت تک رہنے والا مذہب ہے اور جس طرح یہ مدبن ہے جس طرح اس کے پیروکار ہیں جتنی اس کی تعداد ہے جتنے اس کے پڑھے لکھے سنجیدہ ملت والے لوگ ہیں اور کسی کے نہیں ہیں کسی کے پاس اپنی ملت محفوظ ہی نہیں ہے وہ پڑھیں گے کیا وہ سمجھیں گے کیا وہ لوگوں کو سمجھائیں گے کیا وہ تو ان کی اپنی ایجاد کردہ اختراع ہے جب جیسے چاہتے ہیں اس سال اسی انجیل بنا دیتے ہیں تو جب اس مذہب کو یہ ہدایت ہے کہ یہود و نصارہ کی بادگاہوں کو اور ان پر ظلم نہ کرنا تو مسلمان بادشاہ وہ کیسا مسلمان ممکن ہے کہ وہ مسلمانوں کے مدرسے کو اپنے اسلام کے مدرسے کو ختم کرے پھر وہ عمرہ کر کے گناہ کو دھونے کے لیے جاتے ہیں یہ اتنا آسان حقوق العباد ایسا نہیں ہے حقوق اللہ اپنے نظام ہے بادشاہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہر گناہ کی توبہ کی ترتیب بتائی ہے ہر گناہ کی توبہ کی ترتیب بتائی ہے ادھر سے لوگوں کا مال کھاؤ اور آخر میں حج کے اوپر چلے جاؤ ادھر سے پورا زمانہ جھوٹ بولا ہے رشوتیں کی ہیں آخر میں عمرہ کر دیا جائے اور یوں ہو جائے تو یہ اس طریقے سے گناہ معاف نہیں ہوتے کہ پریشر دماغ پر پڑ گئے تو کسی نے کہا کہ عمرہ کر لو تو آسان ہو جائے گا فرمایا کہ ان کے اباؤ و جدا کوئی سمجھدار یا عدیت یافتہ تھے کہ ان کی پیروی کی جائے ہاں اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر آبا ٹھیک ہیں اور عدیت یافتہ ہیں تو پھر ان کی بات کی پیروی کی جائے آبا اگر غلط کر رہے ہوں یا غلط ترتیب دے رہے ہوں خلاف شرح بات کر رہے ہوں تو والدین کی اس بات کی اتباع گویا کہ لازم ہے کہ نہ کی جائے جو قرآن قرآن مجید نے یہ اصول بتایا ہے کہ والدین کی فرم برداری ہے اتباع ہے لیکن اگر وہ شرک کہیں خلاف شرح کوئی بات کہیں تو پھر ان کی پیروی کرنا بھی جائز نہیں اگر کریں گے تو گناہ گار ہو جائیں گے فرمایا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہ اتباع کرو اس وحی کی جو اللہ نے مجھ پر نازل کی تو کہنے لگے ہم تو اتباع کرتے ہیں جس پر ہم نے اپنے و جداد کو پایا ہے میں دوستو ایک فکر کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ یہ مشرقین کی بات ہے علامہ علوسی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ بعض یہودیوں کو بھی تبلیغ کی گئی تھی تو انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ بلتب علیہ مالفین علیہ آبانہ ہم نے جس مذہب پر اپنے آبا کو پایا ہم اسی پر رہیں خواہ یہود ہوں یا نصارہ ہوں یا بت پرست ہوں یا مشرقین مکہ ہوں سبھی کافر ہیں ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی کہ میری وہی جو مجھ پر آ رہی ہے کتاب نازل ہو رہی اس کی اتباع کرو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے آبا و اجداد کے طریقوں کی اتباع کریں گے یاد رکھو یہ کہنے والے لوگ کافر تھے یہود ہوں نصارہ ہوں بت پرست ہوں داری ہوں یا مشرقین مکہ ہوں سب کافر تھے کسی صحابی رضی اللہ تعالی عنہم سے یہ بات ثابت نہیں ہے ناممکن ہے کہ ان کو شریعت کی بات بتائی جائے وہی آ جائے سنت بتائی جائے اور وہ کہیں کہ ہم تو بھائی مجبور ہیں اس سنت پر عمل کرنے سے ہم تو اپنے و اجداد کا طریقہ اختیار کریں گے جس طریقے سے وہ چلتے آ رہے ہیں ہم ایسے کریں مسلمانوں کی یہ شان نہیں ہے مسلمانوں کے لیے یہ جائز بھی نہیں ہے کہ مسلمان یہ کہنے لگ جائے کہ ہاں بھائی حدیث ٹھیک ہے قرآن ٹھیک ہے لیکن ہم تو اپنے رسم و رواج جس طرح چلا آ رہا ہے اب آخر میں رہنا ہے معاشرے کے فرد ہیں معاشرہ برا ہے تو لہٰذا ہم نے بھی برا ہی ہونا ہے تو برا ہی بن کے رہنا ہے یہ کیا بات ہوئی ہے معاشرہ اتنا برا ہوا کہ مشرقین مکہ کوئی ایک بھی صحیح نہیں اور اللہ نے اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اس سے بھی برا معاشرہ ہے کیا ہمارا اس دو اس علاقے اس دور اس زمانے کی بات اس سے تو برا معاشرہ نہیں ہے آپ کی بیوی مسلمان ہے بچے مسلمان ہیں پڑوسی مسلمان ہیں ملک مسلمانوں کا ہے آپ کے رشتہ دار عزیز و قارم مسلمان ہیں مسجد میں آتے ہیں توحید سمجھتے ہیں رسالت سمجھتے ہیں تو پھر آپ ایسی بات کرتے ہیں کہ قرآن و سنت تو ٹھیک ہے لیکن کیا کریں جی رسم و رواج بھی تو کرنے ہوتے ہیں نہ ان کے ساتھ بھی گزارا ہے دوستو قرآن مجید نے یہ بات مشرقین مکہ کی یا کسی اور کافر کی کہی ہے کہ جب رسول پاک نے ان کو شریعت کی بات کہی تو انہوں نے نے کہا بلک طب عمال فین علیہ آبان ہم اپنے ابا کے طریقے پر چلیں گے یہ کافروں نے کہی تھی افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ جملہ آج مسلمان کہتے ہیں کوئی پتہ نہیں فلانی تاریخ کو سیویاں بنانا لازم کرتا ہے کوئی فلانے کا کنڈا سسٹم ہے کوئی کون سا دن ہے کوئی کس کی نیاز ہے کوئی کس کی نظر ہے عجیب عجیب باتیں آدمی کتابوں میں پڑھتا ہے حیران ہوتا ہے کہ فلانی نے آج حضرت فاطمہ کی ہے اور یہ کھانی بھی رات کو ہے دن کو نہیں کسی عورت نے ہے مرد نے نہیں فلانا پانی ہو سکتا ہے فلانے کی یہ مسلمانوں کے کام ہے کوئی گیارہویں شریف کا نذرانہ ہے کوئی گیارہویں کا نذرانہ ہے کوئی مزاروں پر چادریں چڑھانی ہیں کوئی بکرے دینے ہیں کوئی پھر بعض عامل بھی عجیب ہیں ان کے پاس لوگ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کالا بکرا دو تم صدقہ دے کر آؤ کالے بکرے کا صدقہ دے کے آؤ پھر وہ سری لے کر آؤ پھر فلان کرو یہ کہاں ہے حدیث میں یہ کہہ دیں حدیث میں تو مطلق صدقے کی بات ہے کہ جو بھی گنجائش ہو ایک حدیث میں آپ نے فرمایا ولو او بدر ہم او بدینار ہے ایک درہم ہم کسی کی گنجائش ہے وہ صدقہ دے دے ایک دینار کسی کی گنجائش ہے وہ صدقہ دے دے ایک حدیث میں فرمایا کہ گندم دے دو جو دے دو کھجور دے دو چاول دے دو کوئی چیز دے دو آپ کے پاس جو موافق ہے موجود ہے وہ صدقہ دے دو ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے آپ نے اچھے کپڑے بنائے تو دوسرے کپڑے ابھی استعمال کے ہیں اتنے خراب وہ پھینکنے والے نہیں ہیں تو آپ کسی ساتھی کو مستحق کو دے کر دے دو یہ بھی صدقہ ہے کہ وہ ہیں ٹھیک لیکن آپ کو ضرورت تھی نئے بنا لی وہ بھی صدقہ ہے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ مشہور صحابی ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے جو مین مرکزی گیٹ ہے نا جس کا باب مجیدی بھی کہتے ہیں باب الفاظ بھی کہتے ہیں اس کے جنت البقی کی طرف ایک اور گیٹ ہے اس جنت البق اسی لین میں اسی لین میں وہ جہاں بھی دروازے ہیں تین تین اکٹھے دروازے ہیں اس لین میں اس طرف جو دروازہ ہے اس میں گول ماربل تین جگہوں پہ کٹا ہوا ہے گول ماربل وہ اور مسجد نبی کے سہن کے رنگ والے ماربل سے مختلف ہے وہ ہلکا سا ایسے مالٹا یا ایسا کلر ہے وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ تھا اور یہ پورا مسجد نبی والا جو جو سین اور جہاں عمارت ہے آپ یہ باغ کا علاقہ ہے یہاں سے وہ وہ نالی سی آتی تھی اور ازواج متحرات کے گھروں سے وہ پانی کی جاتی تھی کہ کسی نے کپڑے دھونے ہیں کسی نے برتن دھونے ہیں تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کنواں کتبا کنواں کتبا کے صدقہ کر دو تو کنواں کتبانہ بھی صدقہ ہوا اب کالے بکرے کی کیا شرط ہوئی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ طیبہ میں آ کے یہودیوں سے وہ کنواں خرید کے سب کے لیے وقف کر دیا یہودی بھی پی سکتے ہیں غیر یہودی بھی پی سکتے ہیں مسلمان بھی لے تو یہ صدقہ ہوا تو اس میں یہ قید نہیں ہے کہ کوئی مخصوص ہی صدقہ ہے تو بات یہ بتانی ہے کہ ہم نے اتباع کرنی ہے شریعت کی سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وہ رسول اکرم کی یہ کیا بات ہوئی ہمارے یہاں جی ماحول ہے تیجہ کرنا چلیسواں کرنا جمراتہ کرنا گیارہویں کرنی کنڈے بنانے وہ فلانی روحیں آتی ہیں یہ سب فضولیات ہیں دوستو پتہ نہیں کہاں سے یہ لوگ بغیر پڑھے یہ ساری باتیں جانتے ہیں اور شریعت کو پڑھنے جس کا حکم ہے کہ اس کو پڑھو اس کو پڑھتے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی تو ایک لذیذ فرمائے